welcome to lecture number twenty one of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک تو لینئر اکویشنس اسٹڈی کی ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا کموڈیٹیز دو کماڈیٹیز زین خرید رہا تھا اور ان کی قیمتیں بڑھ گئیں اور ایکسپینس بتایا گیا کہ اتنا ایکسپینس بڑھ جائے گا تو سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ وہ کماڈیٹیز کی کوانٹٹی کیا تھی نمبر کیا تھا commodity one and two word problem تھا اور اس کو ہم نے کنورٹ کیا انٹو لینئر اکویشنس پھر آپ نے دیکھا کہ ایلیمینیشن میتھڈ کو استعمال کیا گیا تھا وہ بڑی ڈیٹیل سے ہم نے اسٹڈی کی اور مجھے امید ہے کہ آپ اس قسم کے لینئر اکویشنس کے سوال بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں وہاں پہ ہمارا لینئر اکویشنس کا جو پارٹ تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور نیکسٹ ٹاپک آف انٹرسٹ تھا سیلس کاسٹ والیوم انالیسس جس میں بریک ایون کا استعمال ہوتا ہے اس کی بیسک ڈیفینیشنس ہم نے دیکھیں وہ بیسک ڈیفینیشنس خاص طور پہ کنٹریبیوشن مارجن اور کنٹریبیوشن ریٹ تھیں پھر کچھ آپ کو فارمولے دکھائے گئے تین ڈفرینٹ فارمولے ان کو ہم آج اپلائی کر رہے ہیں آج کے لیکچر میں پورے کا پورا لیکچر صرف ڈفرینٹ سیناریو اسٹڈیز پہ فوکس کر رہا ہے اور یہ بڑے اہم قسم کے سیناریوز ہیں اور بہت ہی ریئل لائف پرابلمس ہیں مینوفیکچرنگ کمپنیز بزنسز ان کے ساتھ ہر روز ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو کئی قسم کے سیناریوز دکھائے جا رہے ہیں اور انالیسس کیا جا رہا ہے اور ریفرنس آل دا ٹائم یہی ہوگا کہ بریک ایون پوائنٹ کیا ہے تو آئیے پہلی سلائڈ کی طرف چلیں یہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اس لیکچر میں ہم نے کیا کرنا ہے perform linear cost volume profit and break even analysis using the contribution margin approach اس کو دوبارہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کنٹریبیوشن مارجن اپروچ کا لفظ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے کہ اسینشلی ایک سیکوینس بتایا گیا کہ کس طرح سے سیل کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے سیل میں سے ویریبل کاسٹ کو نکال رہے ہیں تو وہ اصل میں ایک سیل ایسی سیل کی ویلیو ہمارے پاس آ رہی ہے جو اب صرف ڈائریکٹ فکسڈ کاسٹ کو کور کرے گی اور پروفٹ مارجن پرووائڈ کرے گی تو کنٹریبیوشن مارجن ان اے وے آپ کہہ لیں کہ یہ جیسے ہم نے اوور ہیڈ کی آپ کو یاد ہوگا ڈیفینیشن کہ اوور ہیڈ تھا تو یہاں پہ کنٹریبیوشن مارجن اسی طرح سے اس کو ہم ہینڈل کر رہے ہیں کہ اس میں فکسڈ کاسٹ بھی کور ہو رہی ہیں اور پروفٹ بھی اس میں شامل ہے تو اس کو پھر ریلیٹ کیا جا رہا ہے نیٹ سیلز کے ساتھ نیٹ سیلز پچھلے لیکچر میں میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ گرو سیلز میں سے جب سیلز کی کاسٹ یعنی مارکیٹنگ سروسز وغیرہ کمیشن ایٹسٹرا جب ان کو نکال دیا جاتا ہے تو اس کو نیٹ سیل کہا جاتا ہے اور اس کو عام طور پہ اس کی calculation quantity into rate of the product سے کی جاتی ہے یعنی نیٹ پرائز ہمیں کیا ملے گی مارکیٹنگ کاسٹ کے بعد تو ٹوٹل نمبر آف کموڈٹی کو اس کی پرائز سے جب ملٹیپلائی کیا جائے گا سیل پرائز سے ایکسکلوڈنگ کمیشنز وغیرہ تو وہ ہمارے پاس نیٹ سیلز آ جائے گی ویریبل کاسٹ نکال دیں گے تو کنٹریبیوشن مارجن آ جائے گا اس کو اگر پرسنٹ کی شکل میں ورک آؤٹ کریں گے تو اس کا ریفرنس نیٹ سیلس ہی ہے اور اس کو کنٹریبیوشن ریٹ کہا جا رہا ہے تو ان یہ تھی ڈفرنٹ ٹرمس پھر فکسڈ کاسٹ کی بات ہوئی تھی ویریبل کاسٹ کی بات ہوئی تھی ایبریویشنس کون سی استعمال ہو رہی ہیں اور تین فارمولے بھی ہم نے دیکھے تھے تو آئیے اب اس پہلا جو سیناریو ہمیں دکھایا جا رہا ہے اس کو دیکھیں کہ پرابلم ہے کیا اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں سیناریو ون مینوفیکچرر اپنی ایک اسٹڈی کر رہا ہے اس اسٹڈی کے لیے اس نے کچھ بیسک ڈیٹا اسپیسیفائی کیا ہے اور وہ کیا ہے کچھ ویلیوز دی ہوئی ہیں اور وہ ویلیوز میں ایک تو ایس ہے that is the sale price fifty پھر variable cost V C variable cost دی ہوئی ہے دیٹ از تھرٹی تو فارمولا جو ہم نے لکھا ہوا ہے اور ڈیفینیشن کے مطابق کہ سیلز سے ویریبل کاسٹ کو ہم نے سبٹریکٹ کرنا ہے تو جو ویلیو باقی بچے گی وہ کنٹریبیوشن مارجن آ جاتا ہے تو اس کیس میں C M that is the contribution margin is equal to sales price sales یعنی مائنس ویریبل کاسٹ پھر اس کا وہ ویلیوز یوز کی جا رہی ہیں ففٹی مائنس تھرٹی اور جواب آ رہا ہے کہ کنٹریبیوشن مارجن ٹوینٹی روپیز ہے یہاں ایک بات میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کمپنیز کی بات ہوئی تھی کہ کمپنیز کی سیلز اتنی ہوں گی تو اس سے آپ کو شاید آپ کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ یہ ملینز آف روپیز میں یہ کیلکولیشنس ہوں گی اب یہاں پہ ویلیو آپ دیکھ رہے ہیں اس سوال میں صرف ففٹی روپیز کی ویلیو دی جا رہی ہے تو آبویسلی یہ وہ ملینس تو نہیں ہیں لیکن یہاں پہ ایک آئٹم کی بات ہو رہی ہے یعنی یہ یاد رکھیں کہ اس قسم کی کیلکولیشنس سوال کیا تھا کہ how does an item an additional item contribute یعنی وہاں پہ وہ ٹوٹل سیل کی بات نہیں ہو رہی تھی ایک آئٹم کی بات ہو رہی تھی تو اس وجہ سے صرف اس آئٹم کو لیا جا رہا ہے اس کی پرائز اسپیسیفائی کی جا رہی ہے ففٹی روپیز سیل پرائز یعنی اس کو ہم سیل کر سکتے ہیں فار ففٹی روپیز اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ویریبل کاسٹ تھرٹی روپیز ہے ان ادر ورڈس بیس روپے اس پروڈکٹ سے کمپنی کو بچ جائیں گے یہ بیس روپے اس کا کنٹریبیوشن مارجن ہے جس سے وہ اپنے ایکسپنسز اپنے fixed expenses fixed cost expenses کو کور کرے گی اور پروفٹ بھی کچھ لے گی تو یہ پہلی آپ نے کیلکولیشن کر لی کہ contribution margin equal to the sale of the item اس کی ویلو مائنس ویریبل کاسٹ تو ففٹی مائنس تھرٹی تو جواب 20 ٹوینٹی آ گیا تو twenty then is the contribution margin اب آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ کیلکولیشن کیا ہے یہاں پہ ایبریویشن آپ دیکھ رہے ہیں سی آر تو سی آر کیا ہے contribution rate let me refresh your memory again آپ کو یاد ہے کہ ڈیفینیشن یہ تھی کہ جب کنٹریبیوشن مارجن ورک آؤٹ ہو جائے تو اس کو آپ نے سیلس پہ ڈیوائڈ کر کے ہنڈریڈ سے ملٹی پلائی کرنا ہے تو یہ کنٹریبیوشن ریٹ نکل آئے گا یہ وہی ڈیفینیشن ایبریویشنس کے استعمال کے بعد یہاں پہ شو کی جا رہی ہے تو آئیے سلائیڈ پہ چلیں C R is equal to C M divided by S into hundred یہ پرسینٹ میں آ جائے گا جواب تو اس کو دیکھیں ویلیوز آپ انسرٹ کر رہے ہیں کنٹریبیوشن مارجن کو انسرٹ ڈیوائڈ کرنا ہے سیل پہ سیل تھی ففٹی روپیز تو اٹ مینس کہ جو کنٹریبیوشن ریٹ ہے ٹوینٹی بائی ففٹی ہنڈریڈ یہ فورٹی پرسینٹ ہوا تو یہ تو بیسک جو ڈیٹا تھا اس سے جو ویلیوز نکالی گئیں یہ وہ ہیں اب نیکسٹ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بریک ایون پوائنٹ کیا ہے تو بریک ایون پوائنٹ کیا تھا اس کی ڈیفینیشن کہ یونٹس کا جو نمبر ہے نمبر آف یونٹس اس کو آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں فارمولا استعمال کر کے کہ fixed cost divided by contribution margin fixed cost divided by contribution margin اور یہ ویلیو اس کو اگر ویسے سمجھنے کی کوشش کی جائے یہ کیا ہے تو یہ in way per unit of contribution margin آپ نکال رہے ہیں per unit of contribution margin fixed cost کیا نکل رہی ہے تو اس سے یہ ٹوٹل نکل رہا ہے کہ ہر ایک آئٹم اگر ہمیں ایک خاص کنٹریبیوشن مارجن دے رہا ہے اور اگر ہمارے پاس ٹوٹل فکسڈ کاسٹ موجود ہے تو اس پہ اگر ڈیوائڈ کریں گے تو یونٹس نکل آئے گا اس کو ذرا پھر دوبارہ دیکھیں کہ پہلے ہم نے کنٹریبیوشن مارجن نکالا ہے اور اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ٹوٹل جو فکسڈ کاسٹ تھی eight thousand six hundred forty اس کو ہم نے ٹوینٹی پہ مارجن پہ جب ڈیوائڈ کیا تو تھرٹی ٹو یونٹس یہاں پہ نکل آئے اور اس کی ذرا سگنیفیکنٹ سمجھنے کی کوشش کریں let me explain this point کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک آئٹم کی بیسک جو آپ نے سیل پرائز سے ویریبل کاسٹ کو جب نکال کے ورک آؤٹ کیا کہ اس آئٹم پہ ہم اتنے روپے ہمیں مل سکتے ہیں تو اب آپ بیکورڈس ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ اگر کنٹریبیوشن مارجن ٹوٹل نون ہے ٹوٹل اتنا کنٹریبیوشن مارجن ہے تو کتنے یونٹ ہم پروڈیوس کریں گے تو صاف ظاہر ہے کہ total contribution margin divided by the margin per unit تو اس سے ہمارا ٹوٹل نمبر آف یونٹس نکل آئے گا تو اس طرح سے یہ calculation very simple very straightforward یعنی پہلے پر یونٹ کنٹریبیوشن مارجن اور جب ٹوٹل مارجن دیا ہوا ہے تو اس پر یونٹ کنٹریبیوشن مارجن پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں اور نمبر آف یونٹس نکل رہے ہیں تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں کہ یہ تو تھا یونٹس میں اس کو کرنا اب روپیز میں کیسے کیا جائے گا کہ روپیز جو ہے روپیز میں کیا ویلو نکل رہی ہے تو یہاں پہ نوٹ کریں کہ یہ بیسکلی ہو کیا رہا ہے کہ یونٹس ایکس جس کا فارمولا تھا F C divided by C M اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں سیل پرائز کے ساتھ ایس جو ہے نا اس کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو اس کی دیکھیے پھر کیلکولیشن کیسے کی گئی ہے کہ ود ان بریکٹس وہی چیز دوبارہ شو کی جا رہی ہے کہ eight thousand six hundred forty total contribution margin تھا اور rupees twenty per unit margin تھا تو اس پہ ڈیوائڈ کر کے نمبر نکل آیا اس کو ففٹی سے ملٹی پلائی کر رہے ہیں which is the sale price per unit اور ٹوٹل نکل رہا ہے rupees twenty one thousand six hundred تو اب لیٹ سی کہ break even point in units کیسے نکلے گا کہ اس کو ہم اس کا فارمولا جو ویلیو دی ہوئی تھی وہ کیا تھی کہ پروڈکشن کو ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کیا گیا یہ اس کو دیکھنا پڑے گا مجھے یہ پیچھے ویلیو کیا ہے اب جب آپ نے ٹوٹل نمبر نکال لیا کہ کتنے یونٹ پروڈیوس کریں گے وہ نمبر ہے فور تھرٹی ٹو اوپر ہم نے ورک آؤٹ کیا اور اب آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا break even point in units کیا ہے تو ان یونٹس کس طرح سے نکلے گا کہ اگر آپ کے پاس total number of units production capacity جو آپ کی ہے جو اس کیس میں بتائی گئی کہ نائن ہنڈریڈ ہے تو جب آپ یہ بریک ایون پوائنٹ والے یونٹس کو فور تھرٹی ٹو کو ٹوٹل کیپیسٹی پہ ڈیوائڈ کریں گے اور ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ پرسینٹ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن آ جائے گی جو اس کیس میں فورٹی ایٹ پرسینٹ کیپیسٹی ہے تو let me explain this point further کہ آپ نے بریک ایون پوائنٹ کے حساب سے ٹوٹل نمبر آف یونٹس نکال لیا جو اس کیس میں فور تھرٹی ٹو نکلا تو نیکسٹ ہم یہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس بریک ایون پوائنٹ کو ریچ کرنے کے لیے کتنے پرسنٹ کیپیسٹی استعمال ہوگی تو آبیسلی وہ نمبر آف یونٹس جو بریک ایون کے لیے ضروری ہے اس کو ٹوٹل پروڈکشن کیپیسٹی پہ ڈیوائڈ کیا جائے گا اور اس کو ہنڈریڈ سے ملٹی پلائی کیا جائے گا یہ کیلکولیشن اس لیے اس طرح سے کی گئی ہے تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں یہ آپ کے لیے ایک اور سیناریو ہے ایک اور کمپنی اسٹڈی ہے اور وہ کیا ہے کہ ایک لائٹنگ فٹنگ مینوفیکچرر کی لائٹنگ ڈویژن نے پلان بنایا ہے کہ وہ ایک نیا street light lamp street light fixture introduce کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس کچھ اکاؤنٹنگ انفارمیشن ہے وہ اکاؤنٹنگ انفارمیشن کیا ہے سب سے پہلے F C fixed cost fixed cost is three thousand one hundred thirty six پھر ویریبل کاسٹ یہ ویریبل کاسٹ پر یونٹ ہے اور یہ ہے روپیز ون ففٹی سیون اور پھر سیل بتائیے sale price rupees one eighty five اور پھر ٹوٹل کیپیسٹی بتائی ہے کہ تھری ٹوینٹی یونٹس ہے تو ہم نے کیا کیلکولیٹ کرنا ہے سب سے پہلے what is the break even point اور ان یونٹس پہلے جیسے ہم نے پچھلی سلائڈس پہ بھی دیکھا پھر ان روپیز اور as a percent of capacity تو let me discuss this question with you first کہ سوال بیسکلی یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کو کچھ بیسک ویلیوز بتا دی گئیں کہ یہ کاسٹ ہیں اور کنٹریبیوشن مارجن بتا دیا گیا اتنا ہے کاسٹ اتنی ہے اور سیل اتنی ہے پھر پروڈکشن کیپیسٹی بتائی گئی ہے پھر ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ورک آؤٹ کریں کہ ایکچوئل نمبر آف یونٹس کیا نکل رہا ہے اور جب یونٹس نکل آئیں گے تو ان کی روپی ویلیو یعنی پرائز سے ملٹیپلائی کر کے روپی ویلیو نکلے گی کہ کیا روپی ویلیو ہوگی پروڈکشن کی جو آپ بریک ایون ون اچیو کرنے کے لیے کریں گے تو آئیے اس کو دیکھیں اس سوال کو کیسے حل کیا گیا ایک آخری پارٹ بھی تھا جس میں پرسنٹ یوٹیلائزیشن آف کیپیسٹی بھی پوچھی گئی ہے جیسے پچھلے سوال میں آپ نے دیکھا تو یہ بھی بڑا سملر سوال ہے similar but it is a different scenario ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے ایک اور مینوفیکچرر ہے ایک اور پروڈکٹ ہے اس کا انالیس ہو رہا ہے تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چل کے دیکھیں کہ یہ کیسے کیا گیا پہلے تو فرسٹ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ریپیٹ کیا گیا ہے دوبارہ تاکہ آپ کی میموری ریفریش کروانے کے لیے کہ اس میں فکسڈ کاسٹس بتائی گئی ہیں کہ total fixed cost three thousand one hundred thirty six ہیں اور ویریبل کاسٹ بتائیے پر یونٹ اتنی ہے ون ففٹی سیون پھر سیل پرائس بتائیے one eighty five capacity three units یہ تو ہوا بیسک ڈیٹا اب اس سلائڈ پہ وہ تین پارٹس میں یہ سوال تھا تو پہلا پارٹ ان یونٹس اس سلائیڈ پہ حل کیا گیا اور فارمولا کیا ہے کہ fixed cost divided by contribution margin ایک فارمولا یہ ہے کہ یونٹس برابر ہیں fixed cost divided by contribution margin ایک دوسرا فارمولا یہاں پہ کہ سیل سے جب آپ ویریبل کاسٹ کو نکال لیں گے تو یہ کنٹریبیوشن مارجن آ جائے گا یہاں پہ شارٹ ایکسپلینیشن دوبارہ بیسکلی فکسڈ کاسٹ کی ایک کوانٹٹی دی گئی اور فارمولا بھی اب ہم سیکھ چکے ہیں کہ اس کو جب کنٹریبیوشن مارجن پہ ہم ڈیوائڈ کریں گے تو نمبر آف یونٹس آ جائے گا پھر ویلیوز دی ہوئی ہیں کہ کنٹریبیوشن مارجن کیسے نکالنا ہے کہ سیل میں سے ویریبل کاسٹ کو نکال دیا جائے تو کنٹریبیوشن مارجن آ جائے گا اور پر یونٹ چونکہ ہمیں دیا ہوا ہے تو اس طرح سے یہ سوال حل کیا جا رہا ہے تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں کہ یہ کیلکولیشن کیسے ہوئی ہے تو پہلی ویلیو 185 یہ کیا تھی یہ تھی سیل پرائس اس کو ہم اس میں سے سبٹریکٹ کر رہے ہیں ون ففٹی سیون کے ویریبل کاسٹ اس پروڈکٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو ویریبل کاسٹ ہے وہ ون ففٹی سیون ہے تو یہ ویلو جو نکل آئی روپیز ٹوینٹی ایٹ یہ کنٹریبیوشن مارجن ہوا اوپر فارمولا بھی لکھا ہوا ہے S minus V C is equal to C M یعنی سیل سے جب ویریبل کاسٹ کو مائنس کریں گے تو کنٹریبیوشن مارجن آ جائے گا تو پہلے ہم نے کنٹریبیوشن مارجن نکالا نیکسٹ لائن میں 3136 کیا تھا فکسڈ کاسٹ اس کو اب ڈیوائڈ کر رہے ہیں 28 پہ جو ابھی ہم نے ورک آؤٹ کیا ایز کنٹریبیوشن مارجن یعنی فکسڈ کاسٹ کو جب آپ کنٹریبیوشن مارجن پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک سو بارہ یونٹس آ گئے یعنی جواب آ گیا آپ کے پاس کہ بریک ایون پوائنٹ اگر ریچ کرنا ہے تو ایک سو بارہ یونٹ مینوفیکچر کرنے پڑیں گے تو آئیے اگلا پارٹ اس سوال کا دیکھیں اس میں میں نے پھر جو بیسک ڈیٹا ہے وہ اسی طرح سے اوپر لکھا ہے تاکہ آپ کو نظر آئے ویلیوز کون سی لے رہے ہیں کس طرح سے کیلکولیشن ہو رہی ہے اب بات ہو رہی ہے کہ روپیز میں یہ جواب کیا ہے یہ فارمولا جو آپ دیکھ رہے ہیں از اکول ٹو یہ بیسکلی تو وہی فارمولا ہے F C divided by C M یعنی number of units fixed cost کو کنٹریبیوشن مارجن پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو نمبر آف یونٹس نکل آیا multiplied by sale price S تو اس کی کیلکولیشن پھر اسی طرح سے ہوئی ہے کہ three one three six divided by twenty eight into one eighty five یہ two zero seven two zero یہ جواب نکل رہا ہے یہاں پہ ایک اور بات میں ایکسپلین کروں اس لیکچر میں میں جو سیناریو اسٹڈیز آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں مینوئل کیلکولیشنس کے ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں چونکہ نئے کانسیپٹس ہیں اور کئی ڈفرینٹ اسٹڈیز اسی وجہ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں ایک دو ایگزامپلس نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو مائکروسافٹ ایکسل سے بھی کرواؤں گا مگر میری آپ سے گزارش ہے کہ اب آپ مائکروسافٹ ایکسل میں کافی ایکسپرٹ ہو چکے ہیں اور یہ بڑی سمپل سی کیلکولیشنس ہیں یہ جو یہاں پہ ہم کر رہے ہیں کلیئر کٹ سمپل فارمولی تو یہی کیلکولیشنیں جو تھری اسٹیپس میں ہم یہاں پہ مینولی کر رہے ہیں ان کو بڑی آسانی سے ہم مائکروسافٹ ایکسل میں بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اس لیکچر کے بعد آپ کچھ ایکسرسائز اس ٹائپ کی بھی کریں کہ یہی کیلکولیشنس مائکروسافٹ ایکسل میں ورک شیٹ بنا کے کریں میں آپ کو نیکسٹ ٹائم ورک شیٹ دکھاؤں گا جس میں یہی کیلکولیشنس ہم ایکسل میں کریں گے تو آئیے اگلا پارٹ دیکھیں نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں اس پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیسیکلی وہی ڈیٹا جو پہلے ہم کر چکے ہیں فرسٹ ٹو روز میں وہی ڈیٹا ہے پھر پوچھا جا رہا ہے کہ break even point as a percent of capacity کیا ہے تو اس کا وہ ٹوٹل کس طرح سے نکل رہا ہے کہ break even point in units divided by production capacity P C production capacity ہے ملٹی پلائڈ بائی ہنڈریڈ اب بریک ایون تو ہم نکال چکے تھے ایک سو بارہ یہ پچھلی سلائڈ پہ آپ نے دیکھا پچھلی سے پچھلی سلائڈ پہ آپ نے دیکھا کہ ان یونٹس ہم نے نمبر ون ہنڈریڈ ٹویلو نکالا تھا تو اس کو جب ٹوٹل کیپیسٹی پہ کیپیسٹی دی ہوئی ہے تھری ٹوینٹی یونٹس اس پہ نکال کے تو ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو thirty five percent of capacity answer نکل رہا ہے اب یہ آپ پورا آپ کی سیناریو اسٹڈیز مکمل ہو گئی تو اس سے کیا نتیجہ نکلا کیا سیکھا ہم نے اس سیناریو سے let's discuss this once again کہ بیسک انفارمیشن ہمارے پاس ہے ورک آؤٹ کر کے بتا دیا گیا کاسٹ کیا ہیں ٹوٹل بتا دیا گیا کہ بھئی یہ ٹوٹل فکسڈ کاسٹ اتنی ہے کنٹریبیوشن مارجن ورک آؤٹ کرنے کے لیے سیل بتا دی گئی اور ویریبل کاسٹ بھی بتا دی گئی پھر بتایا گیا کہ کیپیسٹی اتنی ہے تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پر یونٹ پہلے کنٹریبیوشن مارجن نکال لیا یعنی سیل سے ویریبل کاسٹ پر یونٹ کو مائنس کیا اور وہ ویلیو آپ کے پاس آ گئی اب ڈیفینیشن ذرا دوبارہ ریفریش اپنا مائنڈ کریے کہ ڈیفینیشن آف کنٹریبیوشن مارجن کیا تھا کہ اس نے میٹ کرنے ہیں آپ کے ساری فکسڈ کاسٹ انکلوڈنگ پروفٹس تو یہاں پہ اسینشلی بریک ایون پوائنٹ اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ ڈیفینیشن تھی کہ بریک ایون پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے جس میں کوئی پروفٹ یا لاس نہ ہو in other words we are only dealing with the fixed cost یعنی کنٹریبیوشن مارجن بائی ڈیفینیشن تو اس میں دو ایلیمنٹس ہیں فکسڈ کاسٹ پلس پروفٹ لیکن ہم نے ڈیفائن کر دیا کہ پروفٹ یہاں بات نہیں ہو رہی بریک ایون ہم نے کرنا break even point so in other جو ٹوٹل آپ کے پاس فکسڈ کاسٹ ہے اگر آپ اس کو میٹ کر جاتے ہیں تو بریک ایون پوائنٹ آ جاتا ہے تو کیلکولیشن ان ادر ورڈس کیسے ہوئی کہ ٹوٹل فکسڈ کاسٹ اگر نون ہے اور آپ نے کنٹریبیوشن مارجن پر یونٹ نکال لیا تو ٹوٹل فکسڈ کاسٹ کو آپ نے اس سے ڈیوائڈ کر کے تو آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف یونٹس آ گئے اب یہی بات ہم کہہ رہے ہیں اچھا یہ تو نمبر آف یونٹس میں تھا تو روپیز میں کیا ہے تو سیل پرائس موجود ہے اس سیل پرائس سے ہم نمبر آف یونٹس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس ریزلٹ آ گیا پھر سوال تھا کہ بتائیں کہ کیپیسٹی کتنی یوٹیلائز ہوگی تو کیپیسٹی کا بھی ہمیں پتہ لگ گیا آلریڈی معلوم ہے کہ ٹوٹل کیپیسٹی اتنی ہے بریک ایون پوائنٹ ریچ کرنے کے لیے نمبر آف یونٹس ہم نے نکال لیے تو ان یونٹس کو جب ٹوٹل کیپیسٹی پہ ڈیوائڈ کریں گے اور ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ پرسینٹ آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی یعنی in percent of the capacity یعنی فائنل جواب یہ آ گیا کہ کتنی کیپیسٹی کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا کہ ہم بریک ایون پوائنٹ پہ آ جائیں تو یہ بڑا دلچسپ اس کا جواب نکلا ہے کہ 48 ایٹ پرسینٹ کیپیسٹی کو یوٹیلائز کر کے آپ بریک ایون پوائنٹ پہ آ گئے یعنی اس کے بعد جو بھی مینوفیکچرنگ آپ کریں گے وہ پروفٹ ہی دے گی تو آئیے اگلے سیناریو کی طرف چلیں نیکسٹ سلائیڈ دیکھیں اس پہ ملادہ فرمائیے کہ جو فکسڈ کاسٹ ہے وہ تین ہزار ایک سو چھتیس یعنی وہی فگر جو پہلے آپ نے سیناریو ٹو میں دیکھی لیکن نوٹ کریں کہ ویریبل کاسٹ از ڈفرنٹ اب ویریبل کاسٹ ہے ون ففٹی سیون روپیز اور sale price is one eighty five capacity وہی ہے تھری ٹوینٹی یونٹس پھر ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ determine the break even point as a percent of capacity if fixed cost are reduce to rupees two thousand six hundred eighty جو یہاں پہ فکسڈ کاسٹ دی گئی ہے rupees three hundred one thirty six اس کو اس سیناریو میں آپ ریڈیوس کر رہے ہیں آپ نے کہا یہ میں کچھ میئرس لے سکتا ہوں میں اس کو ریڈیوس کر سکتا ہوں two thousand six hundred eighty eight rupees تک یہ آ جائے گی تو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ایس پرسینٹ آف کیپیسٹی کیا ہمیں بریک ایون پوائنٹ کتنے یونٹ بنائے جائیں کہ بریک ایون ہو جائے تو فارمولا ذرا نوٹ کریں جو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں this formula break even point in units divided by production capacity into one hundred اب اس سوال کو حل کرنے کے تین سٹیپس ہم استعمال کریں گے کہ پہلے کنٹریبیوشن مارجن نکالیں گے step one step two find B E P break even point in units اور step three find percent of capacity اس میتھڈ کو ذرا ریویو دوبارہ کر لیں سیکوینس وہی کہ فکس کاسٹ معلوم ہے اور پہلے کنٹریبیوشن مارجن نکال لیں جب کنٹریبیوشن مارجن آپ نکال لیں گے پر یونٹ تو صاف ہے کہ پھر وہ بریک ایون پوائنٹ وہی ہوگا نمبر آف یونٹس اتنے پروڈیوس کیے جائیں کہ فکسڈ کاسٹ کور ہو جائیں in other words fixed cost کو ڈیوائڈ کرنا ہے کنٹریبیوشن مارجن پہ یہ سیکنڈ اسٹیپ تھا اور جب یونٹس کا نمبر نکل آئے گا تو اس کو آپ نے کیپیسٹی پہ ڈیوائڈ کرنا ہے اور ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو آئیے سلائیڈ پہ چلیں دیکھیں یہ سوال کیسے ہوا اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ step one is find contribution margin C M contribution margin اور کیسے ورک آؤٹ کر رہے ہیں sale price S is given one eighty five پھر variable cost is given one fifty seven ہے مائنس سائن آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سبٹریکٹ کر رہے ہیں تو کنٹریبیوشن مارجن نکل رہا ہے روپیز ٹوینٹی ایٹ یعنی پہلا اسٹیپ کہ مارجن نکالا جائے کنٹریبیوشن مارجن دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ نمبر آف یونٹس نکالا جائے اور یونٹ کیسے کہ fixed cost divided by contribution margin fixed cost is rupees two thousand six hundred eighty eight اس کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں ٹوینٹی ایٹ سے جو آپ نے اسٹیپ ون میں ورک آؤٹ کیا ہے کنٹریبیوشن مارجن جو اسٹیپ ون کا آنسر تھا روپیز ٹوینٹی ایٹ اس کو آپ یہاں استعمال کر رہے ہیں two six double eight fixed cost divided by twenty eight تو یہ نائنٹی سکس یونٹس آ گئے اب تھرڈ اسٹیپ میں آپ نائنٹی سکس کو یوز کر رہے ہیں اس کا فارمولا دوبارہ یہاں لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ وہ یونٹس ہیں جو بریک ایون پوائنٹ کے لیے چاہیے break even point in units جیسے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یونٹس جو آپ کو چاہیے جو آپ نے مینوفیکچر کرنے ہیں to achieve break even point تو یہ ہم نے اسٹیپ ٹو میں ورک آؤٹ کیا ninety six units capacity is known پچھلی سلائڈ پہ آپ نے دیکھا تھری ٹوینٹی تھی تو ninety six divided by three twenty into one hundred تو جواب آپ کا آ گیا تھرٹی پرسینٹ آف کیپیسٹی اس پہ بریف کمنٹ کہ آپ نے دیکھا کہ پہلی سیناریو اسٹڈی جو سیناریو ٹو تھا اس میں جو کاسٹ تھیں اور جو مارجنس نکالے گئے تو اس سے پتا لگ رہا تھا کہ 48 ایٹ پرسینٹ کیپیسٹی کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا اور اب بعد میں آپ ایک نیا پروڈکشن میتھڈ دیکھ رہے ہیں پر ایپ سے مور ایکسپینسو ون اور ایک بہتر پروڈکٹ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں چونکہ اس پروڈکٹ کی پرائز بھی زیادہ ہے اور حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مارجن ریلیٹیولی اتنا نہیں ہے لیکن یہاں پہ break even thirty percent capacity utilization کے ساتھ آ گیا تو یہ بڑا ایک دلچسپ جواب نکلا کہ پہلا سیناریو ہی بتا رہا ہے ویریشن کے تھرٹی پرسینٹ کیپیسٹی سے بریک ایون کر سکتے ہیں تو آئیے اگلا سیناریو دیکھیں سیناریو ٹو ڈیش ٹو یعنی variation two of scenario two اس میں ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ فکسڈ کاسٹ وہی ہے three thousand one hundred thirty six variable cost is the same one fifty seven اور سیل بھی وہی ہے ون ایٹی فائیو اور یہاں پہ کیپیسٹی بھی تھری ٹوینٹی یونٹس ہی ہے لیکن ایک یہاں فردر اسپیسیفائی کر دیا گیا کہ جو ویریبل کاسٹ ہے وہ ایٹی پرسینٹ وہ ریڈیوس کی جائے گی یہاں پہ کوئی میتھڈ استعمال کیا جائے گا کچھ چینجز جو ہیں وہ آئیں گی اور وہ چینجز کیا ہیں کہ ویریبل کاسٹ کو تو ریڈیوس کیا جا رہا ہے اور وہ 157 سے 148 روپیز ہے لیکن ساتھ ہی جو فکسڈ کاسٹ ہیں ان کو انکریز کیا جا رہا ہے two four thousand five hundred eighty eight اور ویریبل کاسٹ کو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں تو اس سیناریو میں کیا بریک ایون پوائنٹ ہوگا اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی ضروری ہے اس قسم کے سیناریوز میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایکسیپٹیبل پروجیکشن نہیں نکلتی یا حل نہیں سامنے آتا تو پھر مختلف طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں مختلف آپشنس تو یہاں آپ نے نوٹ کیا کہ فکسڈ کاسٹ کو کہا جا رہا ہے کہ فکسڈ کاسٹ کو ہم بڑھا رہے ہیں تو کیسے بڑھا رہے ہیں کہ آپ نے کوئی نیا نئی مشین خریدی مشینیں خرید رہے ہیں یا پروسیس میں نئی امپروومنٹ آپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کی جو انویسٹمنٹ کاسٹ ہے بڑھ گئی اور فکسڈ کاسٹ بڑھ گئی لیکن دوسرا پوائنٹ نوٹ کریں کہ ویریبل کاسٹ کو بھی ریڈیوس کیا جا رہا ہے یعنی کمپنی نے اسٹڈی کی ہے کہ یہ ویریبل کاسٹ یہ ہماری ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو اس کو بھی مسٹ ریڈیوس اور یہاں پہ وہ ٹارگٹ بنا رہے ہیں کہ اس کو ریڈیوس کریں گے ایٹ لیسٹ ایٹی پرسینٹ تک ایکسیپٹیبل ہے یعنی جو پہلی آلریڈی فگر موجود ہے اس کو ایٹی پرسینٹ پہ لے کے آنا ہے تو جب آپ یہ چینجز کر رہے ہیں نئی مشینری انسٹال کر رہے ہیں which means new fixed cost اور پروسیس کو آپ بہتر کر رہے ہیں which means reduced variable cost تو اس سیناریو میں بریک ایون پوائنٹ کیا نکلے گا تو آئیے اگلی سلائڈ پہ دیکھیں تو یہاں بھی اسٹیپ ون کیا ہے کنٹریبیوشن مارجن اب کنٹریبیوشن مارجن ذرا نوٹ کریں کہ 185 پرائز تھی اور ویریبل کاسٹ چونکہ آپ نے ریڈیوس کی تو اب ریڈیوس ہو کے تو یہ 148 فورٹی ایٹ رہ گئیں تو کنٹریبیوشن مارجن اب بڑھ گیا contribution margin is now rupees thirty seven on the other hand آپ دیکھ رہے ہیں کہ fixed cost have gone up fixed cost of four thousand five hundred eighty eight ہیں تو نمبر آف یونٹس ہم نکال سکتے ہیں اگر اس کو ہم ڈیوائڈ کریں کنٹریبیوشن مارجن پہ یعنی فور فائیو ڈبل ایٹ کو روپیز تھرٹی سیون جو ہم نے اسٹیپ ون میں کیلکولیٹ کیا اسے جب ڈیوائڈ کیا تو آنسر آ گیا ون ٹو فور یونٹس اور کیپیسٹی بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہ one two four units break even point کے لیے ہیں ان کو ڈیوائڈ کریں ٹوٹل کیپیسٹی پہ اور ہنڈریڈ سے ملٹی پلائی کریں تو یہاں پہ پتا لگا کہ thirty nine percent of capacity استعمال کرنی پڑے گی پھر ہم یہ اس سچویشن میں ہم اس پوائنٹ پہ ہم آ جائیں گے کنٹریبیوشن مارجن ہمارا بڑھ جائے گا لیکن کیپیسٹی تھرٹی نائن پرسینٹ استعمال کرنی پڑے گی production one twenty four units کرنی پڑے گی پچھلے کیس میں آپ نے دیکھا کہ capacity was less than thirty آئیے اگلا دیکھیں یہ تیسرا ہے اور یہ اس میں کیا چینجز ہیں کہ اس میں فکسڈ کاسٹ جو اوریجنل تھی three thousand one thirty six ہی رکھی گئی ہے ویریبل کاسٹ بھی وہی ہے روپیز ون ففٹی سیون اور سیل پرائس بھی وہی ہے rupees one eighty five capacity is three twenty units اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس پروڈکٹ کو بجائے اس کے کہ ون ایٹی فائیو پہ بیچیں اگر ہم اس کو ون سیونٹی ون پہ بیچیں تو پھر break even point as percent of capacity کیا ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیلکولیشن کیسے ہو رہی ہے let me see a word again اس کیلکولیشن میں یہ سلائیڈ پہ آپ نے دیکھا کہ بیسک سٹیپس تو ہر سیناریو میں وہ ہیں سیم تھری سٹیپس اور same formulae same calculations same procedure صرف ہو کیا رہا ہے کہ ڈفرینٹ پیرامیٹرس کو چینج کیا جا رہا ہے کبھی فکسڈ کاسٹ کو چینج کر دیا اور اسٹڈی کر کے دیکھا کہ پروسیس کو ہم چینج کرتے ہیں کاسٹ ریڈیوس کرتے ہیں اب یہ سیناریو آ گیا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ والیوم کو کیوں نہ انکریز کیا جائے پرائز کو کیوں نہ ریڈیوس کیا جائے تو ون ایٹی فائیو پہ نہیں بیچتے اس کو ریڈیوس کرتے ہیں تو کمپنی یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اس سیناریو میں کیا پوزیشن بنے گی بریک ایون پوائنٹ کہاں پہ آتا ہے تو آئیے اس سلائڈ پہ واپس چلیں اور اس کا حل دیکھیں فرسٹ اسٹیپ جیسا کہ آپ اس سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں پہلے اسٹیپ میں ہم نے ریڈیوس پرائس 171 سے جب ویریبل کاسٹ کو مائنس کیا تو کنٹریبیوشن مارجن روپیز فورٹین رہ گیا وچ مینس کہ this is a much smaller contribution margin next step میں ہم نے number of units work out کے سیم فارمولا کے ٹوٹل فکسڈ کاسٹ کو جو نیا کنٹریبیوشن مارجن ہے روپیز فورٹین اس پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو ٹو ٹوینٹی فور یونٹس آ رہے ہیں اور تھرڈ اسٹیپ میں آپ نے ان یونٹس کو جب ٹوٹل کیپیسٹی پہ ڈیوائڈ کیا تو آپ کے پاس جواب آیا سیونٹی پرسینٹ آف کیپیسٹی تو کیا امپلیکیشن ہوئی لیٹس ڈسکس اٹ اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ اس سناریو میں جو لاسٹ ہم نے اسٹڈی کیا بریک ایون ریچ کرنے کے لیے سیونٹی پرسینٹ کیپیسٹی کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا یہ ڈفرینٹ کیسز جو ہم نے آج اسٹڈی کیے ہیں ان میں مختلف کیپیسٹی یوٹیلائزیشن آپ کے سامنے آئیں کہ نو پروفٹ نو لاس پہ کن پیرامیٹرس کے ساتھ کام کیا جائے تو بڑے دلچسپ ریزلٹ نکلے کہ کسی جگہ کیپیسٹی تھرٹی پرسینٹ آ رہی ہے کسی جگہ فورٹی پرسینٹ سے زیادہ آ رہی ہے اور لاسٹ میں آپ نے دیکھا کہ سیونٹی پرسینٹ کیپیسٹی یوٹیلائز کرنی پڑے گی ٹو بریک ایون تو اس انالیس کی امپارٹینس آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ فار اے کمپنی اس ٹائپ کی سناریو اسٹڈیز کی کیا اہمیت ہے اور جب آپ ایک ٹپکل اسٹینڈرڈ ورک شیٹس بنا لیں گے اپنے کام کے لیے فار یور اون کمپنی جہاں آپ کام کر رہے ہوں گے تو اس قسم کا انالیس بہت کام آئے گا یہ سارا اس سے سیلز کیا ہونی چاہیے واٹ کائنڈ آف والیومس وہ جو والیوم کا ذکر تھا اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ والیوم کس کانٹیکسٹ میں کہا جا رہا تھا کہ مینوفیکچرر کس قسم کی والیومس پروڈیوس کرے تو آپ نے دیکھا کہ بیسک ڈیفینیشنس کا استعمال کرنے کے بعد ہماری سیناریو اسٹڈیز بڑی آسانی کے ساتھ ہوئیں آج کے لیکچر میں ہم اسی پوائنٹ پہ کلوز کریں گے نیکسٹ لیکچر میں ہم اسی بات کو آگے لے کے جائیں گے کچھ اور میں نے آپ کے لیے سیناریو اسٹڈیز سلیکٹ کی ہوئی ہیں اور ان کو میں چاہوں گا کہ ہم مائکروسافٹ ایکسل میں کریں یہ پچھلے جو کیسز ہم کر چکے ہیں ان کو بھی میں مائکروسافٹ ایکسل میں کرنا چاہوں گا تو میری آپ سے یہ تجویز ہے کہ آپ مہربانی فرما کے جو ورک شیٹ آپ کے لیے اس ویب سائٹ پہ کورس کی ویب سائٹ پہ رکھی گئی ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے ساتھ کام کریں اس کو اسٹڈی کریں یہ بڑا important area of merchandising mathematics ہے تو اس نوٹ پہ میں آج کے لیکچر کو ختم کرتا ہوں اسٹوڈینٹس آج کا لیکچر بھی مجھے امید ہے کہ بہت ہی دلچسپ رہا ہوگا نہایت اہم ٹاپک جو مرچنڈائزنگ میں استعمال ہوتا ہے ہر کمپنی کو اس کی بہت ضرورت ہے یاد دہانی مائکروسافٹ ایکسل سے پریکٹس جاری رکھیے یہ سارے کانسیپٹس جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ان پہ پریکٹس کرتے رہیے آج کے لیے اتنا ہی اگلے لیکچر تک السلام علیکم خدا حافظ